ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر یا انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گزرنے کو تھی پھر آپ تشریف لائے اور فرمایا بلا شبہ دوسرے لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو چکے اور تم ہو کہ نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا جیسے میں اب بھی آپ کی چاندی سے بنی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا کہ انگوٹھی اس میں تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1448